حضور اقدس کی سیرت کا مدنی دور آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اس وقت پچھلے ہفتے بعد بیچ میں رہ گئی تھی میں کر رہا تھا کہ حضور اقدس کے لیے قرآن کریم نے جو لفظ آپ کے شخصیت کے تعارف میں بولا ہے وہ ہے رحمت اللہ یعنی آپ ساری کائنات کی رحمت ایک لفظ پوری شخصیت کو انسان کی ظاہر کر دیتا ہے تو یہ وہ لفظ ہے جو حضور کی پوری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے آپ کی تمام تعلیمات اور آپ کا رحمت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرتے ہیں یا دواؤں کا بندوبست کرتے ہیں یا پھر ڈسپینسریز چلاتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لاہ و دین اور آپ کا لاہوہ نظام چونکہ آپ کے ذریعے وہ آیا ہے اور وہ چونکہ رحمت ہے سارے انسانوں کے لیے اور اس کی بل پر قائم کردہ کوئی بھی تمدن رحمت ہے اس میں انسانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اس میں انسان کا دل دماغ اور روح جو ہے منور ہوتی ہے سارے مسائل انسان کے دنیا اور آخرت کے حل ہو جاتے ہیں اس دین کے ذریعے اس نظام کے ذریعے لہذا جو شخص اس دین کو لے کر کے آیا ہے قیامت کے لیے وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے اس معنی کر یعنی حضور رحمت ہیں یعنی حضور کے لہ دین حضور کی لاہوی کتاب حضور کے لہوہ نظام یہ انسانوں کے لیے رحمت ہے اس دین نے جو ہے لوگوں کے دلوں کو مطمئن کیا ہے لوگوں کے ذہنوں کو روشن کیا ہے لوگوں کے قلوب کو منور کیا ہے ان کے مسائل حل کیے ہیں وہ تعلیمات جو ہمارے حضور لے کر کے آئے اور جو آپ کی سیرت سے اور آپ کی پوری شخصیت سے ظاہر ہیں ان سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ دین کس طرح رحمت ہے ساری دنیا کے لیے مثلا آپ نے سوسائٹی کے ایک ایک سیکشن کے لیے جو تعلیمات دی ہیں یہ چونکہ بیانیہ یہ جو سیرت کا بیانیہ انداز ہے اس میں تو حضور کے واقعات بیان ہوں گے میں تعلیمات پہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا تفصیل سے تو اس کا پھر اسٹائل بدل جائے گا لیکن اشارتاً میں کہنا چاہتا ہوں یعنی تاکہ رحمت ہونے کا ایک تو وائز جو آپ کے سامنے جھم جھوم کو بیان مطلب کرتے ہیں وہ ایک جو حضور کو جس طرح پیش کرتے ہیں میں اس طرح پیش نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کا اصل جو مقصد ہے اللہ کا حضور کو رحمت کہنے سے وہ چیز آپ کے سامنے لانا مقصد ہے تو تعلیمات آپ دیکھیں مثلاً پڑوسی کے بارے میں یا دشمن کے بارے میں یا غیر مسلم کے بارے میں جو آپ کی ہیں یا مثال کے طور پر غلاموں کے بارے میں نوکروں کے بارے میں ملازموں کے بارے میں والدین اپنے آس پاس کے بارے میں ایک ایک لفظ آپ کا جو ہے وہ سچے موتیوں کی طرح چن لینے کے لائق ہے اور وہ کس طرح سے انسانی مسائل کو حل کرتا ہے وہ خود تعلیمات بولتی ہیں ہم جب کبھی بیان کرتے ہیں حضور کی سیرت پر ہمارے وائز تو ہم حضور کی شان میں تعریفیں کرنے لگتے ہیں کسی بھی غیر مسلم کو جو حضور سے وابستہ نہیں ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی میں تو مسلمان ہوں مجھے تو کہنا ہی ہے بات تو جب ہے جب حضور خود متاثر کریں اس کو یعنی میں اپنے تاثر کا اظہار کروں اس سے اس کو کوئی پیغام نہیں ملتا میں حضور کے لیے ایک دو لائن کا القاب و اداب بولوں سربرِ کائنات فخر موجودات سر احمد مشتبہ بولتا چلا جاؤں یا میں حضور کے بال کی حضور کی گال کی حضور کی تعریفیں کرتے چلا جاؤں اس سے جو ہے کسی آدمی کو کوئی میسج نہیں ملتا اس چیز سے خود ہم حضور کو پیش کر دیں تو حضور میں اتنی کشش ہے کہ ہمارے الفاظ میں اتنی کشش نہیں ہے خود حضور کی اپنی شخصیت میں اتنی کشش ہے میں نے کہا تھا آپ کی تعلیمات کو ہم دیکھ لیں تھوڑا سا پڑوسی کے بارے میں آپ نے کہا وہ آدمی مسلمان نہیں ہے ملائے من جا رہ بہو جس کے پڑوسی اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے اس کی حرکتوں سے امن میں نہ رہیں چین میں نہ رہیں یعنی اس میں کوئی یہ کچھ نہیں کیا اللہ کے رسول نے کہ پڑوسی کون ہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اس کی کوئی آپ نے تفصیل نہیں کی ایک مسلمان اپنے پڑوس کے لیے رحمت ہے برکت ہے جیسے ایک چمیلی کا پھول خوشبو بکھیرتا ہے یا جیسے ایک شمع روشنی بکھیرتی ہے ویسے ایک مسلمان اپنے سماج کے لیے روشنی ہے خوشبو ہے کوئی بھی ہو یا آپ نے فرمایا وہ آدمی مسلمان نہیں جو خود کھانا کھایا اس کو پڑوسی بھوکا ہو کون ہے پڑوسی اس کی کوئی تفصیل نہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو دشمن بھی ہو سکتا ہے آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ سو گئے اور آپ کو پڑوسی بھوکا ہے یہ دیکھیے یہ تعلیمات معاشرے کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں یہ آپ نے فرمایا اگر تم پڑوس میں رہتے ہو اور اب تو اپنا مکان پڑوسی کے مکان سے اونچا نہ بناؤ یا اگر بناؤ تو اس طرح نہ بناؤ کہ اس کی دھوپ رکے یا اس کی ہوا رکے ایسا کوئی کھانا نہ بناؤ جس کی خوشبو اس کے آنگن میں جائے اور اگر اس کے آنگن میں جائے تو ضرور اس کو بھیجو تاکہ اس کے بچے محسوس نہ کریں ایک سیکشن میں بھروسے کے تعلق سے آپ نے تعلیمات دیں دیکھیے اس میں کسی انسانوں کو کسی سیکشن کی کوئی تفصیل نہیں ہے لیکن رحمت ہے نہیں ہے ایسا سماج جو لوگوں کے احساسات کا اتنا خیال رکھتا ہو اور لوگوں کو اتنا یہ افساتا ہو آپ نے کہا ہے کہ مزدور کے بارے میں آپ نے کہا مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو یہ حضور حضدوری کا فقرہ ہے اس کو تو سارے جو لوگ جو ہے مزدوروں کے حقوق کے بہت زیادہ ہمدرد بنتے ہیں لکھ دینا چاہیے سارے کارخانوں میں سب چیزوں میں کیمسٹوں کو سوشلسٹوں کو سینے سے لگا لینا چاہیے اگر وہ مزدوروں کے حامی ہیں تو کہ وہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو یا یہ کہ تمہارے مزدور یا تمہارے نوکر تمہارے بھائی ہیں تم جو پہنو وہ ان کو پہناؤ اور جو کام ان کو دو اس میں ان کا ہاتھ بٹاؤ ان کے ساتھ شریک رہو اپنے آپ کو ان سے ممتاز نہ رکھو یہ دیکھیں یا حضور علیہ وسلم دیکھیے حجرت کے بعد تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی بنتی ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا جناب حمزہ شریک ہیں تو آپ خود مٹی ڈھو رہے ہیں آپ خود اینٹیں لا رہے ہیں پتھر رکھ رہے ہیں چچا اور وہ آپ دونوں شریک ہیں خود اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں یا خندق کی لڑائی میں خود آپ مٹی کھود کھود کے کوہے سلا کے دامن میں کرتے میں بھر کے آپ پھینک رہے ہیں کوئی آپ ممتاز نہیں دکھ رہے ہیں کتنا سچے سوشلسٹ تو ہمارے رسول ہوئے نا مارکس اور لینن اور کون کون لوگ مزدوروں کے لیے بہت بڑے فقرے بولتے ہیں ایسے کسی نے کر کے دکھایا ہے کیا ایسے تو کسی نے کر کے نہیں دکھایا کتابیں لکھنا تو آسان ہے سیمینار میں بولنا بھی آسان ہے بھاشا جھڑنا بھی آسان ہے زندگی میں کر کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے ماڈل ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رحمت ہیں ساری دنیا کے لیے اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم حضور کے لیے قصیدے پڑھیں تو دوسرا متاثر ہوگا یہ تو ہمارے حضور جیسے آفتاب کو کسی کے قصیدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی روشنی خود اس کا سب سے بہترین تعارف ہوتی ہے یا آپ یا غلام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں حضرت وسلم دیکھا تو غلام کے اوپر زیادتی کر رہے تھے ایک صحابی جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ یعنی کچھ سختی سے کچھ کہہ رہے تھے صرف ایک فقرے میں آپ حضور آپ کے دین اور آپ کے شخصیت کو پڑھ سکتے ہیں ایک فقرے میں جو آپ نے جناب مسعود سے فرمایا آپ نے کہا ابن مسعود جتنا اختیار تم کو اس غلام پر ہے اللہ کو اس سے زیادہ اختیار تمہارے اوپر ہے اس میں انسانیت کے لیے کتنا درد ایسے اس فقرے میں ہے جتنا اختیار تم کو اس غلام پر ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ کو تمہارے اوپر ہے اس میں دیکھیں آپ اس غلام کی شخصیت کو اور اس ہمدردی کو جانوروں کے لیے میں نے آپ کو مثالیں دی تھی پچھلے درس میں جناب جابر کی حدیث کہ بلائے حضور کے پاس وہ چڑیا جناب عامر اور لائے اور لانے کے بعد کھول دی چادر حضور کے پاس تو چڑیا پہ چڑیا لپٹی ہوئی آپ نے پوچھا یہ کیا ہے کہا کہ میں جھاڑی سے گزر رہا تھا تو میں نے پکڑ لیا اس چڑیا کو تو اس کی ماں اس کے اوپر منڈرانے لگی اور وہ اس کے اوپر گر گئی آ کے میں نے دونوں کو چادر میں بھر لیا تو حضور یہ اس کی ماں ہے تو آپ نے فرمایا عامر اس چڑیا کو اس بچے سے جتنا پیار ہے کہ اسے چپٹی ہوئی اپنی جان کو خطرے میں لے کر اللہ کو اپنے سارے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ پیار ہے یہ یعنی رحمت العالمین کا جو اللہ کے رسول کو لقب دیا گیا اللہ کے رسول کس طرح سے آپ کی تعلیمات اور آپ کی بات یعنی آپ تعلیم دنیا کے لیے رحمت ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں میں مسلمان کے لیے فرمایا کہ لا خیر رفیم اللہ اللہ اللہ خیر رکم خیر رکم لیا تمہارے لیے اچھائی کا تقوی کا معیار یہ ہے تم اپنے گھر والوں کے لیے کتنے اچھے ہو یعنی تم تم آس پاس تمہاری ساری خوش اخلاقی بڑھتی ہے دوسروں میں اپنوں کے لیے تمہارے پاس اخلاق کا کوئی لفظ نہیں ہے تمہارے اپنے بچوں کے لیے تمہاری اپنی بیوی کے لیے تمہارے اپنے گھر پاس کے لیے ایک اصل میں آپ نے کہا ان ضعیفی کا علی کا حق و ان ربی کا علی کا حق و ان دینی کا علی کا حق و ان عینی کا علی کا حق تمہارے پر صرف تمہارے رب کا حق نہیں اس سماج کا بھی جس میں تم رہتے ہو اس دوست کا بھی جو تمہارے پاس آتا ہے اس بیوی کا بھی جس کو تم نے اللہ کی کلمات کی چھاؤں میں اپنے ساتھ لائے اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے گھر پہ آتا ہے سب کو اس کے حق ادا کرو یہ تعلیمات جو حضور اقدس نے ہمیں دی ہیں یہ رحمت ہیں سارے سماج کے لیے اس ان تعلیمات کی بنیاد پر اگر کوئی ماحول اور کوئی معاشرہ بنے گا تو کتنی بڑی رحمت ہوگا پھر حضور علیہ وسلم کا جو انداز تربیت مسکینوں میں مثال طور پر آپ یہ بات نہیں تھی کہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے جو ہے وہ آپ مسکین تھے بنے ہوئے یہ حضور کے پاس کچھ تھا نہیں جو لوگ اپنا سرمایہ دل و جان حضور کو نظر کرنے کو تیار تھے وہ کیا کچھ حضور کو نہ دے سکتے تھے نے حضور کے ایک اشارے پر اپنے بچے قربان کرا دیے اپنے بیٹے قربان کرا دیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے کیا وہ حضور کچھ دے نہیں سکتے تھے یا حضور کے پاس کوئی کمی تھی یعنی چھوڑ دیں آپ اس بات کو کہ کوئی آدمی کو حضور کو اللہ کے رسول نہیں بھی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ مالک کائنات ہے وہ اللہ حضور کو تو قیصر و کسرا کی ان کو غلاموں کی ٹھوکروں میں تھے ان کے تخت قیصر و کسرا کے حضور کے پاس تو کوئی کمی نہ تھی پر حضور نے خود یہ دعا فرما دیتی کہ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ غریبوں میں زندہ رکھ اور غریبوں میں اٹھا جناب عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ ہاں میں غریبوں میں رہنا چاہتا ہوں غریبوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں غریبوں کے ساتھ ہی حشر مٹنا چاہتا ہوں اور وہی زندگی اللہ اللہ میں تجھ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن میں کھانا کھاؤں تاکہ میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور بھوکا رہوں تو میں تجھ سے دعا مانگوں میں ایک ایسی روزی چاہتا ہوں یہ یہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں ایک ماڈل دیا شخصیت کا اس میں آپ اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں جو رحمت اللہ عالمین کا جو اللہ لفظ دیا ہے جو آپ کا انداز تربیت ہے وہ بھی اتنا انسانوں کا لحاظ کرتے ہوئے اور خود اپنی خود ہی کو اپنے کو آپ نے اپنے لیے جو حضور لوگ حضور کے لوگ کھڑے ہوتے تھے تو آپ نے فرمایا لا تقوم علی کا لا میرے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرو استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرو وفات سے پانچ روز پہلے آپ نے صحابہ کرام کو بلایا سب کو اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہوا ہے پچھلی قوموں میں کہ جب ان کے رسول چلے گئے ہیں تو ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا کا مقام دے دیا ان کو بڑھا چڑھا دیا بلا تو ترونی کما تو تھی نسارا عیسب مریم تم میرے ساتھ یہ سلوک مت کرنا جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا مبالغہ مت کرنا بڑھانا چڑھانا نہیں مجھے انا عبد اللہ و رسول میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ تھا اور اس کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا تھا جو کچھ کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں اگر آپ اس ماحول میں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرتے تو دنیا قبول کرتی لیکن آپ نے یہی کہا کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے بڑھانا چڑھانا نہیں جو میرا مقام جو اللہ نے دیا ہے یہ یا پھر ایک عورت آئی حضور کے پاس کانپنے لگی تو حضور نے فرمایا کہ ڈرتی کیوں ہے تم مجھ سے میں کوئی شہنشاہ تو نہیں ہوں میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی واقعے سے رہتی تھی یعنی یہ حضور وسلم کا انداز تھا جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار ہی بتایا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ تشریف لائے تو آپ نے روایت میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے آنکھیں نہیں اٹھائیں آپ کا جو پیشانی تھی وہ اونٹ کے کوہان سے لگی ہوئی تھی جھکے ہوئے تھے آپ خدا کے موقع پر حالانکہ ہے سینا جاتا ہے اس موقع لوگوں کا اچھا آج آٹھ برس کی زیادتیوں کا انتقام لیں گے ہم سب کچھ یاد آ جاتا ہے آدمی کو جس بےفا سر وفا سر سے نکلے تھے رات کے اندھیرے میں آج سینہ تان کے آ رہے تھے اسی میں دن کے اجالے میں اور سارے قاتل سامنے تھے اور سب کچھ کر سکتے تھے آپ لیکن آپ نے کیوں پیشانی لگا رکھی تھی اپنی کوہان پر اونٹ کے کیوں جھکے ہوئے تھے اتنے اور یہ الفاظ زبان تھے کہ الحمد للہ وحدہ میری کوئی تعریف نہیں ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے ایک بندے کی مدد فرمائی یہ آپ نے فرمایا نسر آپ دا اور آنکھ کیوں نہیں اٹھا رہے تھے سوچیں آپ اس لیے کہ وہ قاتل جنہوں نے آپ کی بچی کو حالت حمل میں شہید کیا جناب وحشی کو جناب حمزہ کو دھوکے سے شہید کیا شرمندہ نہ ہو جائیں کہیں آنکھ نہیں ملانا چاہتے تھے آپ ان سے وہ لوگ شرمندہ نہ ہو جائیں اس لیے آپ نے سر نہیں اٹھایا وہاں یہ وہ اعلیٰ معیار ہے انسانی شرافت کا جس کی کوئی مثال دنیا میں لا نہیں سکتا کس طرح اور اس کے لیے انداز جو صاحب کرام کا اپنے تربیت کا انداز اپنایا <laughs> وہ تو اب آپ کے سامنے واقعات میں سامنے آتا چلا جائے گا مسجد میں آیا ایک بدو بدو ہے جو لوگ آپ پر ایمان لائے گاؤں والے دیہاتی زیادہ تر تھے تو ان کو زیادہ شائستگی اور آداب اور جو شاچار ہوتا ہے اس کا تو زیادہ لحاظ رہتا نہیں تھا نماز میں ہی کئی بار ایسا ہوا کہ ایک نے آن کر حضور کے گلے میں چادر ڈالی اور ایسا کھینچا کہ گلے پہ آپ کے نشان پڑ گئے چادر کے اور کہا گیا کہ محمد جو کچھ بھی تیرے پاس ہے نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے وہ اللہ کا ہے مجھے دے ایسا ایسے الفاظ حضور سے کہا خطاب کیا حضور نے کہا بے شک میرے اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں اور بے شک میرا کچھ بھی نہیں ہے میں تو اللہ کا غلام ہوں صرف یہ آپ نے کہا اور آپ نے جو اس نے مانگا اس کو دے دیا رش نہیں ہوئے ایک صحابی نے بدو نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا حضور کا تربیت کا انداز دیکھیں رحمت ہر لفظ میں پڑھتے جائیے آپ کی جو رحمت ہے پیشاب کر دیا صاحب کرام ماننے کو دوڑے لیکن آپ نے کہا نہیں اس کو پیشاب کرنے دو تاکہ یہ پریشان نہ ہو اسے کرنے دو اس نے خوب پیشاب کر لیا تو اب پھر آپ نے بلا کے سمجھایا کہ دیکھو یہ نرمد یہ یبنا اللہ مسجدیں اس لیے بنتی ہیں کہ اس میں اللہ کی بات کی جائے یہ پیشاب کے لیے نہیں بنتی یہ مسجد آپ نے شاد فرمایا اور اس کو سمجھا دیا ایک بار میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک بدو بہت زوروں سے دعا مانگنے لگے اللہ مرحم نہیں محمد ابدا کہ وہ اے اللہ میرے پر رحمت نازل کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل کر اور ہم دونوں کے علاوہ کسی بھی رحمت مت نازل کر یہ دعا انہوں نے مانگنی شروع کی تم نے فرمایا مسکرائے کوئی ہوتا تو دھاڑ شروع ہو جاتی مسجد میں لیکن آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی رحمت کو اتنا سکیور کیوں دیا بھائی کہ بہت مشتق اور تم تک ہی محدود رہی اس کی رحمت تو عام ہے سارے انسانوں کے لیے یہ آپ کا انداز تربیت تھا تو یہ ایک تعارف تھا جو حضور کی شخصیت کا آپ کے سامنے آنا چاہیے تھا اس کانسیپٹ میں حضور کی تمام واقعات کو آپ سنتے جائیں گے تو زیادہ بہتر انداز میں حضور سمجھ میں آئیں گے اور میں نے کہا حضور اپنی ذات سے آپ کو زیادہ کھینچیں گے متاثر کریں گے بجائے اس کے کہ پاٹدار آواز میں اور نعرے نعرے یا رسالت اور نعرے تکبیر کے نعروں کی گونج کے اندر اور خامخواہ باعث صاحب جو ہے زور خدابت کا مظاہرہ کریں جہاں بھول جائیں وہاں شریف پڑھوائیں تو اس کی بجائے خود حضور کی شخصیت زیادہ متاثر کرے گی آپ کو زیادہ متاثر کرے گی آپ وہ سارے ان واقعات کو سنتے جائیں اور کسی بھی غیر مسلم کو جہاں یعنی جس کے سامنے ہم حضور کو پیش کرنا چاہتے ہیں حقیقی معنی میں کیونکہ آج حضور کے چہرے کے اوپر بہت گرد ڈال دی گئی ہے لوگوں نے بہت گرد اڑائی چھپ گیا ہے حضور کا چہرہ ورنہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسا چاند تھے میں نے کہا دھوپ ہیں زندگی کی نور ہیں وہ تو روشنی ہے رہ زندگی کی ساری دنیا گر جاتی ہے ان کے قدموں میں اگر ہم نہیں ہو آج بھی اسلام کی جو رفتار ترقی ہے تمام دنیا تسلیم کرتی ہے اقوام متحدہ کی رپورٹیں تسلیم کرتی ہیں کہ دنیا میں واحد مذہب ہے اسلام جو تین گنی طاقت سے بڑھ یعنی تین سو پرسنٹ کی طاقت سے بڑھ رہا ہے اسلام بغیر کسی مادی وسائل کے کوئی بھی مذہب دور دور تک بھی نہیں ہے اس اس اس میدان میں اپنی اشاعت اور اپنی پھیلاؤ کی پھیلاؤ کے اعتبار سے کوئی مذہب دور دور تک بھی اسلام کے سب مقابلے میں نہیں تو یہ کشش اسلام و ہمارے حضور کی سیرت کی ہے یہ کسی دباؤ کی تلوار کی کشش نہیں ہے تلوار سے جیسے میں نے آپ کیا تھا تلوار سے سر کٹتا ہے صرف دل نہیں کٹتا تلوار سے دل تو یہ شان رحمت جو حضور کی ہے لا خیر فیم اللہ یا الف ولا یو الف اللہ علی فرماتے ہیں جو حضور کو ایک بار دیکھ لیتا تھا وہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا تھا ان پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا تھا کچھ ہوتا ہے نا آدمی میں چمک کچھ کوئی چیز ہوتی ہے محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے میں آپ سے محبت کروں تو آپ مجھ سے محبت کریں گے اور میں آپ کا ریسپیکٹ کروں تو آپ میرے ریسپیکٹ کریں گے میں آپ کو نفرت کروں گا تو آپ مجھ سے نفرت کریں گے آدمی جو چیز چاہتا ہے وہ اس کی شخصی سے نکلتی ہے جیسے چراغ میں سے روشنی اور جیسے پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے ویسے آدمی کی شخصیت میں سے پھوٹتی ہے جو چیز ہے اس لیے اس لیے فرمایا اللہ مسلمان نہیں وہ آدمی جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا جس سے لوگ محبت نہیں کرتے یعنی ایمان کا پیمانہ ہے یہ اور جس سب گالی بکی اور نفرت دیں لانت بھیجیں جس کے اوپر اس کے ایمان میں فطور ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کے ایمان میں فطور ہے کوئی نہ کوئی ورنہ ایمان تو سلامتی ہے محبت ہے ایمان تو خوشبو ہے ایمان تو روشنی ہے اور حضور اقبال وسلم کی شخصیت کا ایک طرح سے انتظار یعنی ریفلیکشن ہے حضور کی شخصیت کا اثر آتا ہے ایمان کے ذریعے ہمارے اندر جیسے حضور کو جتنی محبتیں ملی ہیں اور جتنے درود آپ پہ بھیجے گئے ہیں اور جتنے سلام آپ کے لیے اور جتنی عزت خدا نے آپ کو دی ہے دنیا میں کوئی بھی آدمی گھر میں بھی اگر رہتا ہے اور غیر مسلم بھی ہے تو بھی مسجد کا مینارہ مؤذن کی اذان اس کے کانوں تک حضور کا نام پہنچاتی ہے پانچ ٹائم کہیں بھی ہو دنیا میں کسی بھی گوشے میں ہو ایسا انتظام اللہ نے کیا ہے کہ دنیا کی ہر گلی میں مسجد ملے گی اور ہر مسجد میں مؤذن ملے گا اور وہ مؤذن ان تمام گھروں تک حضور کا نام پہنچائے گا جو حضور کو مانتے بھی نہیں ہیں تو یہ تو کوئی کسی آدمی کو بھی یہ شان نہیں ملے گی اس دنیا میں حضور حضور کے علاوہ کسی کو نہیں ملتی یہ کیوں اور وہی شخصیت آتی ہے پھر جو حضور کے ماننے والوں میں بھی اگر سمجھیں حضور کو اگر سمجھیں کہ حضور کیا تھے ہم کس کس انسان کے امت میں اور جس کس کی برادری کس سے وابستہ ہیں کس کے دامن سے ہمارا آیا تھا تو ہجرت تک آئے تھے آپ کو یاد ہوگا یعنی پچھلے سال جب ربیع الاول میں سلسلہ بیان شروع کیا تھا تو ہجرت جب حضور کے لیے ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں وہاں پہ آ کے بات ختم ہو گئی تھی اور آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ زندگی اگر ہوئی تو اس کے بعد ہجرت کے بعد کے واقعات تفصیل سے آپ کے سامنے جو آپ کا مدینے کا دور ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اسپیشلی اس لیے کہ مدینے کے دور پہ زیادہ آبجیکشنس ہوتے ہیں غیروں کے اور کہتے ہیں کہ حضور مکے میں تو اچھے لگتے ہیں لیکن مدینہ میں جا کر آپ لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے یا پالیٹکس میں آ گئے اس طرح کی بات کرنے لگتے ہیں اس لیے مدینے کا دور بھی آپ کو پیش کیا جائے گا میں نے کہا تھا زندگی رہی اب بس ہمارے درس قرآن کے احباب کا اصرار ہے تو آج سے میں مدینے کی زندگی کا سفر میں یعنی نے ہجرت کے بعد جہاں چھوڑا تھا وہیں سے میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں ہجرت حضور اقبص فرماتے ہیں جو بھی مشکلات کا دور گزر گیا مکے میں جو بھی صحابہ کرام پہ بیت گئی جو بھی حضور پہ بیت گئی وہ سب آپ کے ذہن میں زندہ ہوگا یاد میں تازہ نہیں تو وہ کیسٹس میں ہماری موجود ہے اس کے بعد آپ نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا جانے کے لیے چھوڑ دیں اس بے وفا سرزمین کو مدینہ استقبال کے لیے تیار تھا کیسا خوش قسمت سرزمین مکے نے جن کو رات کے اندھیروں میں نکالا مدینہ نے دن کی اجالے میں سینے سے لگایا اور مدینہ کے یہی اعزاز ہے کہ اس کے صدقے میں اب قیامت تک وہ سرزمین شہر رسول مدینت النبی رسول کے شہر کے نام سے جانی جاتی ہے اور ایسا پیار کیا حضور نے اس سرزمین سے پھر کہ پلٹ کر ہی دیکھا مکے کو اب وہیں چلے گئے سارے لوگ جتنے بھی آپ کے ساتھ ہجرت والے نبی ہیں ہمارے حضور وسلم یہ اعزاز آپ کو ملا آسان نہیں ہوتا اسلام جہاں سے اٹھا اسلام کی جہاں جڑیں تھیں جہاں پھلا پھولا اسلام جہاں حضور کا گھر بار تمام سب حضور کی حضور وسلم اور آپ کا پورا خاندان صاحب کرام کی پوری جڑیں ان کے کاروبار ان کے گھر ان کے رشتے ان کے رابطے اکھاڑ دیا گیا ایک دم وہاں سے اسلام کو اکھڑ گیا وہاں سے اور نئی زرزمین نئے لوگ نئے رشتے نئے دوست نئے احباب بالکل ایک نئی تشکیل سب کچھ ہو کے نئی کوپلیں پھوٹی اسلام جہاں اسلام کا پودا لگا تھا وہاں سے اجڑ گیا چھوڑا ہے لوگ سب کچھ گھر بار بھی اپنا جائیدادیں بھی اپنی مال و منال بھی اپنا رشتے اور رابطے اور دوستیاں بھی اپنی اور اس کے بعد ایک نئی سرزمین میں اسلام کا نیا پودا لگایا نئی کوپلے پھوٹی نئے پتے نکلے نئی طاقت قرآن کریم نے کہا جا شف فستق اعلیٰ آسط وہ تو ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی پھر وہ کوپل بڑھ کے بال بنی پھر وہ اپنے پیر پہ کھڑی ہوئی پھر وہ ایک تناور درخت بن گئی جس سے ایمان والوں کے دل کھل گئے اور دشمنوں کے دل بچ گئے اسلام نے ایک نئی سر زمین میں جڑ پکڑی مدینہ مدینہ النبی شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں جو ہے حضور وسلم نے اپنی جد و جہد سے اپنی محنت سے اپنی مشقت سے اور صاحب کرام نے اپنی وفا شعاری سے یہ ثابت کر دیا کہ کسی مقصد کے لیے محنت کا حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے کیسے اچیو کیا جاتا ہے کس چیز کو کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے یہ میسج ہے یہ کوئی پڑھو مسلمانوں درود اللہ وسلم اس کی بات نہیں ہے یہ ماڈل ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں لائیں ان چیزوں کو ہجرت خالی اس کو نہیں کہتے ہیں جگہ چھوڑ کے دس ادھر چلے گئے آج کل تو بہت سستی ہو گئی ہجرت ہر چیز پہ ہجرت کر دیتے ہیں یہ ہجرت نہیں ہے اندھیرے میں چھلانگ ماننے کا نام ہجرت ہے کل کیا ہوگا میرا مستقبل اندھیر اندھیرے میں ہے میں نہیں جانتا میں اپنا گھر بار اپنے کاروبار اپنے رشتے رابطے دوست سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اندھیری گلی میں اس میں مجھے کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا پر میں اپنے مشن اپنے مقصد کے لیے چھلانگ لگا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ہجرت کامیابی ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بھی ہوتی ہے جس کو صحابہ کرام نے کیا اور آپ چلے اور چلنے کے بعد اردو زبان زبان میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے سلطانہ نصیرہ اللہ تو مجھے جہاں سے بھی نکال جس سرزمین سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور جس سرزمین میں بھی بھیج مجھے وہاں سچائی کا علم بردار بنا کے بھیج مجھے یعنی ساری زمینیں وفا ہو جائیں پر سچ سے میرا دامن نہ جھوٹنے پائے حق سے میرا دامن نہ جھوٹنے پائے وہ کبھی مجھ سے بے وفا نہ ہو یہ الفاظ حضور چہرے زبان پر ربی و نہیں متخلا صدقی لدن کا سلطان نصیرہ اور میں یہ چاہتا ہوں میں پروردگار کے میری اس دعوت کے لیے میرے اس مشن کے لیے کوئی اقتدار میرا معاون و مددگار بن جائے دین کو بھی اقتدار کی ضرورت ہے حضور دعا مانگ رہے ہیں مجعلی من لدن کا سلطان نصیرہ میں چاہتا ہوں کوئی اقتدار کوئی طاقت میرے دین کی میرے مشن کی محافظ اور معاون بن جائے یہ دعا اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اسلام کو ضرورت نہیں اسلام تو مغلوبیت کا اسلام تو پٹنے کا نام ہے اسلام تو مغلوبیت کا نام ہے صحابہ اکرام تیرہ سال پٹتے رہے پٹتے رہے کے الفاظ بولتے ہیں اور اس پہ جو ہے لوگ ہو ہو آنسو بہانے لگتے ہیں پٹتے رہے لیکن رسول کی دعا دیکھیں رسول کی دعائیں آپ یہ دعا مانگتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جناب علی مرتضی کو اپنے بستر پر لٹا کر آپ باہر نکلے اور کہا کہ امانتیں جو ان لوگوں کی میرے پاس رکھی ہیں یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے تم چلے آ دو پہلی بات تو یہ کہ حضور اقبال سارے صحابہ کو بھیج چکے ہیں جو جو چیز ہے درس لینے کی حضور کی زندگی سے وہ یہ کہ سب سے آخر میں جانے والے ہیں حضور یہ نہیں ہے کہ اچھا بھائی میں تو جا رہا ہوں پیر جی تو جا رہے ہیں مرید بعد میں آتے رہیں گے ٹھیک ہے نا اب تم میں اپنا سیٹنگ کر لیتا ہوں تم لوگ آتے رہنا پیچھے بھائی مجھے جانا بھی ضروری ہے میں انتظام کروں گا وہاں پہ سیٹنگ کروں گا تمہارے لوگوں کی ایسا آج کل کا تو یہی کہتے ہیں نا وہ تو خون کا آخری قطرہ بہانے کی بات کرتے ہیں پہلا قطرہ تو قوم سے بات ہے پہلا قطرہ تم بہاؤ ہم تو آخری بہائیں گے آخری خون کا آخری قطرہ بہائیں گے اور سارے قطرے شروع کو جتنے بھی آپ لوگ بہائیں گے لیکن حضور سب سے بات میں گئے یعنی دشمنوں کی ساری دھوپ اپنے چہرے پر لی ہے اور چھاؤں اپنے ساتھیوں کو پہلے دی ہے سیرت کا جو سبق ہوتا ہے نا وہ یہ ہے ہم جو سیرت کے نام سے بیان کرتے ہیں میرے خیال سے تو سیرت النبی نہیں بلکہ بصیرت النبی زیادہ ضروری ہے یعنی ہم حضور کی زندگی میں سے کیا کر سکتے ہیں کیا لے سکتے ہیں زندگی میں واقع بیان کرنا اور جھومنا اور ثواب کا جو ہے تھیلا اکٹھا کر لینا بھر لینا یہ نہیں ہے اس اس میں کوئی فائدہ نہیں اس لیے قوم بندی نہیں ہے حضور ہمارے سامنے ماڈل ہیں سپر ماڈل ہیں ان کے ذریعے ہمیں اس طرح پر قدم دو قدم چلنے کی ہمت دکھانی ہے نہیں سمندر ہمیں مل سکتا بوند دو بوند اپنی پیاس تو بجا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو مل سکتا ہے اس راہ پہ چلیں گے اس راہ کے قدموں پر تو یہ آپ نے کہا اور اس کے بعد امانتوں کا جناب علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ ان کو پہنچا کے آنا یہ کس کی امانتیں دو باتیں ایک تو ان دشمنوں کی امانتیں ہیں جو گھر سے نکالنے ان کی ہیں اس وقت بھی حضور علیہ وسلم کو ان اعلیٰ مراتب کا خیال ہے یہ دشمن اپنی جگہ ہے لیکن انسان رشتہ اپنی جگہ ہے اور پھر یہ اس بات کی بھی تو دلیل ہے کہ جس کو نکال رہے تھے وہ دشمن اس کو دار بھی سمجھتے تھے یعنی یہ بات اختلاف تھا مگر شخصیت سے نہیں تھا اگر شخصیت اختلاف ہوتا تو میری امانتیں وہ دشمن جو تلواریں لیے کھڑے تھے باہر وہ حضور کے پاس کیوں رکھواتے سچا نہ مانتے اگر حضور کو اور اماندار نہ مانتے تو ان کی امانتیں حضور کے پاس کیوں ہوتی اس کا مطلب یہ کہ حضور کو سرٹیفائی تو وہ بھی کر رہے تھے اصل اختلاف حضور سے نہیں تھا حضور کی لہو دین سے تھا حضور سے کوئی اختلاف نہیں تھا حضور کی شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں تھا اور یہ اختلاف آج بھی باقی ہے اختلاف یہ کردار کا نہیں ہے جسے لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا کردار خراب ہو گیا یہ نہیں ہے یہ کردار حضور کا خراب نہیں تھا یہ صحابہ کرام کا کردار خراب نہیں تھا پھر کیوں نکال رہے تھے مجھے کردار تو اتنا اچھا تھا کہ اپنی امانت حضور کے پاس رکھے ہوئے تھے یہ تو کامن سینس کی بات ہے اس میں کوئی زیادہ سمجھانے کا فلسفہ نہیں ہے آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر کیوں نکال رہے تھے کیا اختلاف تھا کیا حضور کو سچا نہیں مانتے تھے مسلمان جھوٹے ہو گئے مسلمان بےمان ہو گئے ٹھیک ہے حضور تو سچے تھے حضور تو امانت دار تھے پھر حضور کو کیوں نکال رہے تھے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اختلاف کی بنیاد یہ نہیں ہے اختلاف کی بنیاد یہ ہے وہ کانسیپٹ جو اللہ کے بارے میں اسلام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی ہے زندگی کے ہر معاملے میں وہ صرف پوجا کا وہ نہیں ہے کہ اس کی پوجا کر لو بلکہ وہ ہماری زندگیوں کا ہر اعتبار سے مالک ہے کہ ہماری زندگی کا ضابطے بھی وہی بناتا ہے یہ ہے بنیادی دنیا آپ نے جناب اوپر صدیق سے قیمت دے کے خریدی تھی ابو صدیق تو آپ کے سب سے بڑے دوست تھے یار غار تھے اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی تھے کوٹ آپ پیش کرنی چاہیں کہ حضور ایسے ہی قبول فرما لیں لیکن حضور نے کہا کہ نہیں بکر میں اس کی قیمت ادا کروں گا یہ ایک قائد کا کردار ہے یہ آج کل کا قائد کیا کہتا ہے جزاک اللہ خوش رہو میاں یہ تو کہتا اس کی کیا ضرورت تھی یہ تو کہتا لیکن نہیں اس کی میں اس کا اس کی قیمت دوں گا اس کا پیمنٹ کروں گا آپ اس کے ان حالات میں بھی ان اقدار کو آپ نے محفوظ رکھا اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور تشریف لینے کے بعد آپ مقام رابع کو سمندر کے کنارے کنارے قلعہ جو ہے قلعہ رابع اس کی چھاؤں میں آپ جا رہے ہیں سوراخ ابن جاشم دو سو اونٹ کے لالچ میں دیکھ لیتا ہے حضور کو جو وہاں کا سردار ہے اور حضور کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گرفتار کر لے حضور کو انعام میں دو سو اونٹ ملیں گے دو سو سرخ اونٹ ملیں گے جو عرب کی بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے جاتا ہے واقعہ تو معمولی سے آپ نے بہت بار سنا ہے پر اس میں سے عکس کرتے جائیے نا کچھ حضور کا پیچھا کرتا ہے حضور پلٹ کے دیکھتے ہیں اور بکری یہ کون ہے ابو صدیق فرماتے ہیں حضور یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے اس کا یہ جاشم سوراخا بن جاشم ہمارا پیچھا کر رہا ہے حضور مسکراتے ہیں ٹھوکر لگتی ہے گھوڑے کو نیچے گر جاتا ہے سوراخا پھر آگے بڑھ کے پیچھا کرتا ہے پھر لگتی ہے پھر گر جاتا دو تین بار ایسا ہوتا ہے دوسرا کا سوچتا ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ میں اللہ کے ان مہمانوں کو پکڑوں اللہ پہ تو یقین تھا ان لوگوں کا بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے بڑے کردار والے لوگ تھے مرشی نمک کا آپ کے سامنے جو گھنونی تصویر ان کی پیش کی جاتی ہے نا ایسے نہیں تھے وہ ہمیں جن دشمنوں سے ہمتا ہے وہ تو بہت ان کے مقابلے میں گرے ہوئے ہیں وہ تو بہت شریف لوگ تھے بہت کردار والے لوگ تھے جو بات دی مر جاتے تھے اس کے اوپر جس سچ کو سچ مان لیا اس کو قبول کر لیا پیٹھ میں خنجر نہیں بھونکتے تھے کبھی سامنے سے حملہ کرتے تھے کردار میں ان کے مخالفت تھی تو دل سے تھی اور ہوئے تو دل سے ہوئے جس کے ہوئے خیال حکم فل جاہریت خیال حکم فل اسلام حضور کا ارشاد ہے تمہاری جو خوبیاں جاہلیت کے کام آتی تھیں آج وہی خوبیاں اسلام کے کام آ رہی ہیں خوبیوں کا اعتراف تو حضور نہیں فرمایا خیال حکم فل جاہل تم مر جانے والے تھے تم شجاع تھے تم بہادر تھے تمہارے یہاں رشتوں کا احترام تھا تم کس جھکتے نہیں تھے کل میں کہنے والے لوگ تھے یہ ساری خوبیاں پہلے باطل کے کام آتی تھیں آج اسلام کے کام آ رہے ہیں خیالکم الناس معادن کا معادن ذہب والفضة کل بھی سونا تھے تم اور آج بھی سونا اللہ کے رسول شاید فرمائے تو سونا لوگ تھے وہ اسی لیے تو اسلام نے ان کو منتخب کیا اس لیے تو اللہ نے ان کو منتخب کیا اسلام کی اولین پارٹی بنانے کے لیے عربوں کو کیوں منتخب کیا گیا کچھ خوبیاں تھیں ورنہ ایسی سڑے گلے لوگ ہوتے تو اس کو اتنی عظیم دعوت کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا ان لوگوں اس کے اہل نہیں تھے وہ ظاہر ہے کہ ستون ہی کمزور ہوتے تو اس پہ مضبوط چھت کیسے ڈال دیا تھی وہ ستون کمزور نہیں تھے ہاں منافقین نے زریل کردار کیا مدینے میں وہ آپ کے سامنے بعد میں آئے گا وہ پیٹ میں خنجر بھونکنے والے لوگ تھے لیکن مشکین مکہ با لوگ تھے ان کی اپنی ذاتی باتیں الگ ہیں کہ وہ بدھوں کو پوچھتے تھے وہ باتیں ان کی الگ ہیں ان کی حضور نے اصلاح فرمائی اور ایسا بھی کچھ تھا کہ ہاں کچھ خواتین کو بھی دفن کر دیتے یہ تو نہیں تھا کہ سبھی کو دفن کر دیتے تھے ہمارے یہاں وہ بدھ میں ایک صاحب آئے تھے وہ جماعت وہ مولانا تقریر کرنے لگے کہ اگر حضور نہ آتے تو دنیا میں آج عورت کا نام بھی نہ ہوتا نیرے مردی مرد ہوتے وہ کہاں سے ہوتے وہ تو ایک دو دو چار واقعات ہوتے تھے جو آج راجستھان میں بھی جل بہت سے عورتیں جلائی جاتی ہیں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہاں سب عورتوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے تو میں کہاں سے پھرتے تو کہاں سے پانچ پانچ سو عورتیں ہوتی تھیں ایک ایک آدمی کے نکاح میں حضور نے اسی لانت کو بھی تو ختم کیا کہ پانچ پانچ سو چار چار سو عورتیں اور آدمی کے نکاح میں ہوتی تھی کہاں سے آتی تھیں تھیں جب سب دفن ہو جاتی تو اتنی بہت سی عورتیں کہاں سے لے آتے تھے یہ لوگ یہ بھی الزام ہے وہ بھی الزام ہے کہ بہت عورتیں رکھتے تھے یہ بھی ایک دفن کرتے تھے کہاں سے نکل کے اور صاحب ساری باتیں جتنی بھی ان کے اوپر یہ تھا وہ تھا نیرا چھایا ہوا تھا تھا تھا کا ٹھمکا تھا نے کیا کہا تھا وائز رلا دیتا ہے آدمیوں کو کافی دیر تک تو اور پھر یہ ہوا ایسا کچھ نہیں تھا ان میں خوبیاں بھی تھیں خرابیاں بھی تھیں اور ہیرے تھے مٹی میں ڈوبے ہوئے مٹی کو چھانٹ کر کے ہیرے تراشنے کی ضرورت تھی جو اللہ رسول کی اور ان کو اسلام کے لیے کام میں لائے اسلام کے لیے وہ لوگ بہترین لوگ ثابت ہوئے تو حضور وسلم جو ہے جا رہے ہیں تو سوراخ ٹھوکر لگی لگنے کے بعد سمجھ گئے کہ اللہ جو ہے اللہ جو ہے نہیں چاہتا میں ان کو گرفتار کروں حضور سے کہا کہ حضور میں معافی مانگتا ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ کے دے دیں اس بات کا کہ جب آپ عرب کے اوپر قابض ہو جائیں تو میری جان اور میرا مال محفوظ رہے گا سنا آپ نے بہت بار لیکن اس میں کچھ سمجھا آپ نے میرے خیال سے حضور کو سوراخا زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے ہمارے مقابلے میں ہمارے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے ہجرت فرار نہیں ہے ہم لوگ فرار فلائی نہیں تو کہتے ہیں فرار ہے فلائٹ ہے فرار نہیں ہے حضور فرار نہیں ہو رہے ہیں مکے سے فرار نہیں ہو رہے ہیں وہ خوب سمجھ رہا ہے اور وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اسلام پٹنے کا نام نہیں ہے یہ بھی تو سمجھ رہا ہے نا وہ تبھی تو کہہ رہا ہے مجھے لکھ کے دیتے ہیں کہ حضور پٹنے کے لیے نوز نہیں جا رہے ہیں بلکہ امان نامہ لکھوا رہا ہے مستقبل میں جھانک رہا ہے وہ اس بات کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا حضور مسکرا کے لکھ دیتے ہیں حضور کہتے ہیں لکھ دو ابو بکر اور مسکرا کہتے ہیں سوراخا تیرا کیا عالم ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے اب اس ریگستان میں کسرا کے کنگن کہاں سے دیکھ لی حضور نے حضور کا یہ ہمیشہ رہا کہ جو لوگ تھے چند آپ کے ساتھ کبھی آپ نے حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیا ان آخر تک فتح کی امید یہ روشن سورج نکلے گا ایک دن اندھیرا ختم ہوگا آخر تک حضور سے اپنے ساتھیوں کو جوڑے رکھا آپ نے امید بنائی رکھی یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے آپ نے کہا نہیں جگہ کہا کس طرح کے کنگن دکھا رہے ہیں حضور وسلم اور وہاں پر غار میں جب آپ غار سور میں صدیق گھبرا گیا کیا ہوگا یا رسول اللہ فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں اپنے ساتھیوں کو جوڑے رکھنا ان حالات میں اور وہی میں جب کہ پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے حضور کے گرام کے بھی تو وہاں بھی آپ کدال مار کر پتھر کے اوپر کہہ رہے ہیں خوشخبری ہو مسلمانوں کے اللہ نے کسرا اور مدائن کے خزانے ہمیں عطا کر دیے یہ ساتھیوں کو جوڑے رکھنا اور ان کے آنکھوں میں فتح کا خوف سجائے رکھنا تاکہ ہمت نہ ٹوٹنے پائے یہ ایک کا کردار ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی مرتضیٰ پیدل ہیں اور تعجب کریں کہ صرف تین دن کا فرق ہوا حضور تو گئے اٹھنی پر اور علی مرتضیٰ پیدل گئے پیر تھک گئے کیا دیوانگی تھی اور جب علی متحدہ کے کردار کو دیکھتے ہیں اتنی محبت آتی ہے جناب علی مرتح کے اوپر اتنی محبت آتی ہے یہ فاطمہ یا علی کیا لوگ تھے یہ نام لود شیعہ ہو جائیں گے ہم تو لیکن صاحب امام شافی نے کہا اذا کان حب علی فلیشتر العالم جنا امام شافی کا شعر ہے یہ اگر علی اور فاطمہ کی محبت شیعت ہے تو دنیا کال کھل کر سن لے میں سوباب شیعہ ہوں امام کے یہ کردار عجیب ہے ان کا جنا مرتزہ پیدل چل گئے پیروں میں برا میں آ گئے خون مطلب یعنی کہ رسنے لگا میں ساتھ ساتھ پہنچ گئے حضور کے میں ساتھ ہی ساتھ پہنچ گئے ایک جو فاصلہ معمولی نہیں ہے مکے سے مدینے کا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے اور پیدل چلنا آسان بھی نہیں ہے ان ریگستانوں میں اب تو سڑکیں وڑکیں بن گئی ہیں صبح کو برف ہوتی ہے وہ ریت اور دوپہر میں آگ ہوتی ہے وہ ریت پتھر جلتے ہیں ٹوٹتے ہیں پھٹ جاتے ہیں چلنا آسان نہیں ہوتا اور راستے میں کہیں ہوٹل ڈھابے نہیں تھے اس زمانے میں کھانا پینا یا ناشتان ساتھ لے کے نہیں جانا تھا جنگلوں میں دور دور تک پانی کا ایک بوند کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا ایسے میں پیدل جانا بغیر سامان سفر کی سینکڑوں میل کے کوئی آپ نے ایک منٹ میں سن لیا میں نے ایک منٹ میں کہہ دیا لیکن اس کی پیچھے کتنی وفا کی داستانیں پوشیدہ ہیں اس پہ کبھی غور کیا آپ نے اور یہ فاطمہ آٹھ سال نو سال کی عمر سے وہاں کعبے میں حضور کو کوئی کہتا تو اکیلا آپ نے حضور کے بالوں میں مٹی ڈالتے لوگ تو دھوتی روتی جاتی دھوتی رہتی تھی حضور کے دست و عارث کو صاف کرتی اوجھی رکھ دیتے کفار تو آپ اوجری کو ہٹا کے نن نن ہاتھوں سے پھینکتی اقبا سفیان ابو امول یہ سب سے اکیلے مقابلہ کرتی ہیں آٹھ سال سات سال کی بچی حضور کی ساری مشکلات کا خیال کرتی ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے اس بچی کو کیسی وفادار بچی اور میں نے ایک بار کہا تھا کہ جس نے کعبے میں اپنے باپ کے زخم دھوئے کربلا میں اس نے اپنے بچوں کے زخم کھائے قوم نے کیا دیا اور آج بھی آج بھی کربلا ہی میں ہے فاطمہ آج بھی کچھ کہنا چھوڑ چھوڑ دیتے ہیں لوگ بڑا عجیب خاندان ہے حضور نے کتنا بڑا بھروسہ کیا علی مرتضیٰ تم دے کے آنا اور وہاں پہ آئے جناب علی مرتضیٰ اس حال میں کہ از خود رفتہ تھے چلا بھی نہیں جا رہا تھا پیر بھی نہیں رکھ پا رہے تھے پیر بھر معلوم ہو گئے تھے زخم پیروں سے ریس رہا تھا ننگے پیر آئے تھے چل کے اتنی دور سے ریتوں میں حضور سے محبت کا کیا ترقی کا کیا جذبہ تھا اور قبا میں پہنچنے کے بعد یہ نو ربیع الاول ہے اور نو ربیع الاول کی تاریخ کی ایک عجیب اہمیت ہے حضور پیدا بھی ہوئے ہیں تو نو ربیع الاول کو صحیح تقویم کے مطابق اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے چالیس سال کے ان میں تو نو ربیع الاول کو اور حضور ہجرت فرما کر قبا میں آئے ہیں جس دن اس دن بھی نو ربیع الاول ہے اور حضور نے جس دن دنیا سے پردہ کیا ہے اس دن بھی الگ الاول یعنی حضور کی زندگی میں اس تاریخ کی خاص اہمیت ہے بار بار یہ تاریخ ریپیٹ ہوتی ہے اہم موقع پر یعنی اہم جو واقعات ہوئے ہیں وہ ان تاریخوں میں ہوئے ہیں قبا میں آپ تشریف لائے اور جناب کلثوم انصاری کے گھر کے اوپر آپ نے قیام فرمایا ایک صاحب حیثیت مسلمان تھے ان کے گھر پہ آپ نے قیام فرمایا اور آنے کے بعد پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ وہاں ایک مسجد کی تعمیر فرمائی چودہ دن رہے آپ وہاں قبا میں اور ایک مسجد کی تعمیر آپ نے سب سے پہلے پہلی مسجد اسلام کی وہی مسجد جو ساری مسجدوں کی ماں ہے دنیا کی ساری مسجدیں اس کی بیٹیاں ہیں پہلی مسجد مسجد قبا مسجد وزیر علی للذی ببک لمسجد اسی سے پہلی مسجد آپ نے بنائی وہاں مسجد قبا کے نام سے اور خود اپنے ہاتھ سے اینٹیں مٹی ڈھوئے اس کے آپ نے پتھر اور مٹی اپنے ہاتھ سے ڈھوئے آپ نے ایک بار پھر یہ مظاہرہ دنیا بات کرتی ہے مساوات کی پر کر کے نہیں دکھاتی لیکن اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا نہیں تو آپ بیٹھ جاتے کہ بھائی میں تو ذرا ذکر اذکار میں لگتا ہوں آپ لوگ بناتے رہنا میں ٹائم ہے ذرا کچھ میں تعلیم عالم میں لگنا ہے آپ لوگ بناتے رہنا کرتے رہنا میں صحابہ کرام کو ذرا کچھ سمجھا دوں سکھا دوں بھائی ہر آدمی کام بانٹ لو بنانے کا آپ لیکن اب نہیں کھانا بنا تو لکڑیاں بین کے آپ لائے صاحب کرام نے عرض کیا کہ آپ اس کام کو چھوڑیں ہم کر لیں گے تو آپ نے فرمایا نہیں میں کسی چیز میں تم سے ممتاز نہیں ہونا چاہتا کسی بھی چیز میں یہ سب ہے سیرت کہتے نہیں سیرت کا جلسہ ہوگا اور سیرت کا بیان ہوگا یہ ہے سیرت یہ جو پوائنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں نا یہ ہے سیرت یعنی جو ماڈل جو ہمیں زندگی میں لانا ہے یہ سیرت نہیں ہے کہ آگ بھج گئی اور چودہ کنگلے گر گئے اور نعرے تکبیر اللہ اکبر اور ستارہ ستر ہزار سے سال سے چمک رہا تھا اور اس سے پہلے ستر ہزار سال سے چمک رہا تھا اور نعرے تکبیر اللہ اکبر یہ سیرت نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کو بے عمل بنانے کے لیے ہوتا ہے صرف اسی طرح کی باتیں سیرت یہ سب کچھ ہے حضور کی زندگی کے یہ گوشے جو زندگی میں ہمیں لانے ہیں ماڈل بنانا ہے آپ اس کے بعد حضور نے خود بنایا خود پرات ہوئے خود پتھر رکھے آپ نے خود دیوار بنائی آپ نے اور اس کے بعد وہاں سے آپ روانہ ہوئے چودہ دن کے بعد مدینہ منورہ کے لیے راستے میں بنی سالم کا محلہ تھا وہاں جمعہ آ گیا تو وہاں پہلا جمعہ اسلام کا ادا کیا گیا اور پہلا جمعہ جو ادا ہوا اس میں حضور اقدس نے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے جو خطاب فرمایا اس میں اتنی محبت جھلکتی ہے اس ملت کے ساتھ اور اسی محبت کا صدقہ ہے جو یہ آج تک زندہ ہے یہ ملت اے مسلمانوں اللہ تمہیں حفاظت فرمائے اللہ تمہیں مفتخر فرمائے تمہیں سرپرند کرے اللہ ہر ضرر سے تمہاری حفاظت کرے ہر دشمن کے مقابلے میں تمہارا دفاع کرے تم کو ایک طاقتور ملت بنائے یہ دعا مانگی اللہ کے رسول نے دنیا اور اسلام پہ سوال کرتی ہے مسلمان اتنے فینیٹک کیوں ہیں حضور سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں دنیا یعنی میں کوئی نہیں کرتا اتنی محبت اپنے پیشوا سے مسلمان کرتے ہیں دیوانے ہو جاتے جاتے ہیں ہیں مر جی نہ پائے حضور کے نام پر مرتے اور جو بڑے نستعلیق قسم کے ہوتے ہیں پینسل ہاتھ میں گھمانے والے ان سے پہلے وہ مر جاتے ہیں جو سڑکوں پہ چوسر اور گنجفا اور مطلب ٹھیلے گھمانے والے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں سب سے پہلے حضور کے نام کے اوپر تو کیوں ہے ایسا میں نے کہتا ہوں ایسا اس لیے ہے کہ چونکہ حضور نے بےحد محبت کی ہے ہم سے اس لیے ہمیں بےحد محبت ہے چونکہ ریجیکٹ محبت محبت کو ریئیکٹ کر پیدا کرتی ہے میں کروں گا تو آپ مجھے کریں گے یہ اس کا ایک خاصہ ہے اس لیے مسلمان اتنی محبت کرتا ہے حضرت سے کیونکہ آپ تو ہر موقع پر ہر موقع پر یہاں تک ہے کہ معراج میں بھی آپ نے یہی ضد فرمائی کہ اور حش میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالی میری امت کے لیے بخشش کا وعدہ نہیں فرمائے گا اور حضور سے کہا جائے گا کہ اٹھاؤ سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو تمہاری بات سنی جائے گی تو میں سر اٹھاؤں اس وقت یہ وجہ ہے جو یہ امت حضور آپ نے ہمیں مسلمانوں جو دعائیں دی ہیں آپ نے اس میں خدا تمہاری حفاظت کرے خدا تمہیں سربلند کرے خدا تمہیں دشمن کے مقابلے میں طاقتور کرے خدا تمہارا محافظ و نگراں ہو ہر حال میں ہر دکھ سکھ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ آپ کا انتظار تھا وہاں یہودی بھی سب لوگ انتظار کر رہے تھے وہاں حضور کا مشق بھی منافق بھی مسلمان بھی سبھی کو حضور کا انتظار تھا راستوں میں کھڑے تھے لوگ صفحے بنائے ہوئے کھجور کے پیڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے وہاں سے چڑھ چڑھ کے دیکھ رہے تھے حضور آ رہے ہیں دور سے کہیں آ چکے ہیں قبا تک آ رہے ہیں روانہ خبریں تو مل ہی رہی تھیں زیادہ فاصلہ نہیں ہے قبا میں اور مدینے میں بس چلتی ہے اب تو دو ریال لگتے ہیں تھوڑی دیر پہنچ جاتی ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ حضور روانہ ہوئے اب بکر صدیق ساتھ ساتھ تھے کھچور کے ایک درخت کے نیچے آپ رکے ابو بکر صدیق اللہ اور حضور کون ہیں لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے تو اب بکر صدیق اللہ نے اپنا رومال حضور کے چہرے کو پھیلا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ آقا یہ ہے وہ نہ بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے خواتین انصار کی استقبال میں حضور کی جو ہے اشعار پڑھنے لگی تلا من ثنیات الوداعی علینا شکر آئینہ مادآ دائی چھتوں کے اوپر بچیاں بنو نجار کی دف بجا کر حضور کا استقبال کر رہی تھی نحن جواری میں بنی نجاری یا حبدا الجاری من جاری حضور کا جو معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے یہ یہ سخت بسترانہ بات ہے آپ پہ اگر کسی طرح کا وہ نہ ہو یعنی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو میں عرض کروں کہ اسلامی معاشرے کی جو تصویر ہم نے بنائی ہے وہ حضور کے دور میں دکھائی نہیں دیتی وہاں پر حضور کی مجلس میں بھی خواتین آ رہی ہیں حضور کا استقبال بھی خواتین کر رہی ہیں اتنا پاکیزہ معاشرہ ہے کہ وہاں گندے جذبات کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے ایک صحابی دیکھنے لگے اوپر چھت کے اوپر تو حضور نے یہ نہیں ڈانٹا کہ تم ابھر کے کیوں جھانک رہے عورتوں کو یہ نہیں کہا آپ نے بلکہ آپ پیچھے سے آئے آنے کے بعد ان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر نیچے کو گردن جھکا دی یہ انداز تربیت ہے جیسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اپنے اور یہ دیکھ ڈنڈا یہ کیا بدتمیزی ہے کیا بےحودگی ہے ایسا نہیں اس اس طرح سے آپ نے کیا اور جو پاکیزہ معاشرہ وہ تھا اس وقت اس میں حضور اقدس وسلم کس طرح سے استقبال کیا گیا اس کے بعد حضور اقدس وسلم میں جو مسائل تھے سب سے پہلے ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا جو آپ کے ساتھ آئے مہاجر مکے سے مدینے کے معاشرے میں ان یہودیوں سے ایڈجسٹ کرنا تو دشمنی کے لیے تیار تھے حضور کی مکے کے وہ مشرق جو حملہ کرنے اور مٹانے کو تیار تھے اسلامی لیے اسلامی بستی کو جو نئی نئی بنی تھی اور حضور کی ازواج متحرات جو آپ کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں وہ کہاں رہیں کس جگہ رہیں ان کے لیے جائش کا مسئلہ تھا یہ سارے مسائل تھے حضور کے سامنے آنے کے بعد ان کو کیسے ایڈجسٹ کریں مہاجرین کو کاروبار ان کے نہیں ہیں چھوڑ کے آئے ہیں سب اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے ہیں آتے ہی منافقین سے مسئلہ ہے دشمنی کا کہ وہ عبداللہ نے بھائی وہاں کا سردار بننے کو سوچ رہا تھا حضور نے سارا معاملہ آنے کے بعد اس کے کھنڈے میں پڑ گیا وہ اس کی دشمنی اندر سے کھنجر ماننے کی یہودیوں کی دشمنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی مشقی نے مکہ جو پیسنے کے لیے درپے تھے بدینے کی اسلامی بستی کو یہ سارے مسائل تھے حضور کے سامنے فوری طور سے